سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک سو دینار تھے اور میں نے ان میں سے دس دینار صدقہ کر دیے دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس دس دینار تھے میں نے ان میں سے ایک دینار صدقہ کر دیا تیسرے نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کا دسواں حصہ صدقہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا ثواب کے لحاظ سے تم سب برابر ہو کیونکہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے مال کا دسواں حصہ صدقہ کیا حدیث نمبر چھتیس سو سولہ مسند احمد